آئے ہیں یا کیا صورت حال ہے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ باقیوں کا انتظار کر لیں یا شروع کریں سبق انہوں نے آنا ہے اچھا تو چلے پھر دو منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں السلام علیکم میری ایک کال آ گئی تھی میں ادھر بزی ہو گیا جی تو ہم اب شروع کرتے ہیں جی ہم نے پڑھنا تھا کہ وضع کے جو دوائی اور اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کیوں جو ہے وہ کوئی شخص اس بات کی ہمت کرتا ہے کہ وہ احادیث کے اندر جو ہے وہ وضع اختیار کرے حدیث موضوع کو بنائے تو دوائی الوضع و اصناف الوضعین وضعین یعنی بنانے والے گھڑنے والے ان کی قسمیں اور وضع کے اسباب لوضع الحدیثی دوائن کثیرت حدیث کو وضع کرنے کے گھڑ لینے کے لیے کافی سارے اسباب ہوتے ہیں تدعو جو دعوت دیتے ہیں الوضع گھڑنے والے کو لوضعی اس حدیث کے گھڑنے کی طرف فمن ابرزیہ ما یلی اس میں سے بہت جو واضح واضح ہیں وہ ہم ابھی آگے بیان کر رہے ہیں وہ آگے سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے قربت وزال کبھی بھی احادیث ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ایسی احادیث کو وہ وضع کرتا ہے ایسی احادیث کو وضع کرنے کے ذریعے سے رغب الناس فی الخیرات جو رغبت دلاتی ہے لوگوں کو خیرات میں یعنی اچھے کاموں میں خیرات سے مراد عربی میں خیرات اچھے کام کو کہتے ہیں و احادیث اور ایسی احادیث کو وضع کرنے کے ساتھ تو من فعل المنکرات کہ جو خوف دلائے لوگوں کو منکرات کے افعال سے یعنی غلط اور قبی افعال سے ڈرائے ایسی احادیث کو خود بخود اپنی طرف سے گھڑ لینا وہا الوزاعون قوم اور یہ جو وزائین ہیں یہ ایسی قوم ہے الزہد جو نسبت رکھتے ہیں زہد اور صلاح کی طرف ظاہری بات ہے وہی لوگ ایسا کام کریں گے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ لیں گے لیکن آگے کہتے ہیں وہ شر لیکن یہ گھڑنے والوں میں سے سب سے برے لوگ ہوتے ہیں کیوں لیکن ناسا قبیلت لوگ تو ان کو قبول کر لیتے ہیں قبلت موضوعاتی ان کی موضوعات کو ان کی گھڑی ہوئی احادیث کو قبول کر لیتے ہیں فقہ ان کو فقہ مانتے ہوئے کہ یہ تو اتنا نیک آدمی ہے صوفی آدمی ہے بزرگ ہے اللہ والا ہے تو اگر یہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو یہ حدیث ہی ہوگی تو یہ زیادہ جو ہے وہ سخت اور شر شرول میں سے ہیں اس لیے اہل علم کو اور نیک لوگوں کو ایسے شبہات سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ بھئی یہی دین ہے ہا <clears throat> اور اس کی قسم اور ان میں سے جو اس کی مثال کیا ہے ربی ہی کے روایت کی ابن حبان نے ایک کتاب ہے زعفا اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے ابن مہدی سے روایت کرتے ہوئے قالا کہتے ہیں کہ آبدی ربی ہی میں نے جو بیٹے ہیں آبد ربی کے ان سے میں نے پوچھا کہ من اینا جئتا بهذه الاحادیث کہ تم ان احادیث کو کہاں سے لے کر آئے ہو کون سی حدیث کو کہ من قرأ کذا فلہ کذا کہ جس نے یہ پڑھا اس کو یہ ملے گا جس نے یہ ورد کیا اس کو یہ ثواب جس نے یہ صورت پڑھی تو من قرأ کذا فلہ کذا تو قال انہوں نے جواب دیا کہ وضاعتها یہ تو میں نے خود گڑا ہے ارغب الناس تاکہ میں لوگوں کو ترغیب دوں اس سے تو یہ ان کا خود اپنا اقرار بھی ہے دوسری قسم الانتصار للمذہب انتظار مدد کو اپنے مسلک اپنے مذہب کی تائید کے لیے لا سیما مذاہب الفرقی فرق سیاسیہ خاص طور پر وہ مذاہب جو کہ مختلف سیاسی فرقوں کی طور پہ وجود میں آئے وزالی کا بعد ظہور و ظہور الفرف سیاسی خوارجی شیعہ جیسے کہ خوارج اور شیعہ جو تھے یہ ایک مستقل مذہب تو تھا ہی لیکن یہ مذہب سے مراد ایک مسلک لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی بنیادوں پر یہ دونوں وجود میں آئے تھے تو اس طرح کے فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد اپنے اپنے مذاہب کو وہ کرنے کے لیے تقریب دینے کے لیے فقط کل من وزا ما منل مذہبہا تو کیا کیا کہ ہر فرقے نے ایسی احادیث کو گھڑ لیا جو اس کے اپنے مذہب کی تائید کرتی تھی حدیث جیسے کہ یہ حدیث علی خیر البشر کہ علی جو ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے من شک کا فی ہی کفر جس نے اس میں شک کیا اس نے کفر کیا تو یہ حدیث جو ہے وہ گھڑی ہوئی تھی تیسری قسم ہے الاسلام اسلام کے اندر جو ہے وہ عائد پیدا کرنے کے لیے من الزنادقہ زندگی لوگوں میں سے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی احادیث گھڑتے ہیں کیوں لم یستطیع کیونکہ وہ نہیں استطاعت رکھتے ان یقید اسلامی جہارن سازشیں کریں اسلام کے بارے میں کھل کھلا کر وہ ارادہ کر لیتے ہیں طریق خدیث اس خبیص طریقے کا وقفہ بازار من احادیث بس وہ بہت ساری احادیث کھڑ لیتے ہیں بے قصدی تشویحل تاکہ وہ اسلام کو کے اندر شبہات پیدا کریں مشوش کر دیں لوگوں کو وطعن فيه اور اس کے اندر کاٹا جاتا ہے محمد بن سعید الشامی المسلوب فی المسلوبہ جو کہ اس میں جو مشہور ہے وہ محمد بن سعید شامی جو کہ جس کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا جس کو مار دیا گیا تھا اپنی ہونے کی وجہ سے یا پھر مسلوب سے مراد لے لیں کہ جو بہت ہی مشہور مشہور و معروف ہے اپنے زندگی ہونے میں فقد فقد روى روى يا عن عن حميد مرفوعا نہیں اس اس, اس نے نے نے خود روایت روایت کی فقط روا شخص کیا ہے کس سے سے سے اور انہوں انس مرفوع انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا الا ان ان یشاء یشاء اللہ یہ جو اللہ کا اضافہ یہ اس نے کیا ہے فلقد بین جہاب جہابیت الحدیث امر وللہ الحمد والمنہ کہ اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو جہاں بزت الحدیث یعنی جو حدیث کے علم کے اندر خوب مہارت رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے حادثی کے اندر اس طرح کے معاملات کو اس طرح کے امور کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے جو ہے وہ تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے اچھا جی آگے ایک قسم ہے کہ اتزلف ال الحکام یعنی حکام جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے تقرب بعض ایمانی الى بعض الحکام بے تناسب احادیث الحکام کہ تقرب حاصل کرنا بعض ضعیف ایمان والوں کا بعض حکام کی جانب احادیث ان ایسی احادیث کو وضع کرنے کے ساتھ کہ تناسب ما کہ وہ احادیث مناسب ہیں علیہ الحکام جن کاموں کے اوپر حکام پہلے سے موجود ہیں من الانحرافی غلط چیزوں میں سے یعنی حکام یعنی بادشاہ لوگ یا جو حاکم ہے وہ غلط کاموں میں سے جس پر پہلے سے وہ چل رہا ہے ایسی احادیث گھڑ لینا جو اس کے کاموں کی تائید کرتی ہو یا اس کے ان غلط کاموں کے مناسب ہو باللہ جیسے کہ مثل قصت غیاث بن ابراہیم النخعی الکوفی مع امیر المؤمنین المہدی امیر المومین مہدی کے ساتھ جس طرح کے واقعہ آیا کس طرح ریاض بن ابراہیم النقی کوفی نے کیا کیا کیا کہ حین دخل علیہ ہی کہ جس وقت وہ ملاقات کے لیے ان کے پاس آیا ریاض وہ اور یہ جو خلیفہ تھا ہوا یلعب بالحمام حمام یہ کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ بس اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کیا کہ گھڑ دی سند کے ساتھ باللہ آل تب بھی ایک ہی سانس میں یعنی ایک ہی لڑی میں تب کہتے ہیں ایک ہی لڑی میں ہونا کسی چیز کا نبی حضور کی حضور تک سند گھڑ دی ایک ہی لڑی میں حضور تک کہ کہ انہ حضور نے کیا فرمایا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح کہ نہیں ہے سبقت مگر سبقت سے مراد یعنی دوڑ لگانا ریس ریس جو ہے وہ تو یا تو نیزہ بازی میں ہوگی ایک دوسرے سے آگے سب سب لے جانا یا تو فی نسل نیزا بازی میں ہے اور خفن یا پھر گھوڑ دوڑ میں ہے انا اونٹ دوڑ میں ہے او حافر یا پھر گھوڑ دوڑ میں ہے او جناحن یا پھر کبوتر بازی میں ہے فزادہ کلیمتن پس اس نے زیادہ کر دیا کلیمت او جناحن کو او جناحن جو ایک لفظ بولا اس نے یہ اس نے اضافہ کر دیا اس کلمے کا لأجل المہدی مہدی کی وجہ سے فعرف المہدی ذالک مہدی کو اس کا پتہ چل گیا اس بات کا کہ اس نے میری وجہ سے اس چیز کو بھر لیا ہے فامر بذبح الحمامی اس نے اس کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا وقالا اور کہا کہ انا حملت علی ذالک کہ میں وجہ بنا ہوں میں نے ابھارا ہے اس کو اس بات پر میں نے اس کو جو ہے وہ ادھارا ہے میں وجہ بنا ہوں کہ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے حدیث بھری ہے اور اس نے پھینک دیا ویسے کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی حاضر وزا اس گھڑ لینے والے سے المت الفاظ جو کلام کے اندر اضافہ کرنے والا ہو وہ عام والا بھی کی اور اس نے اس کے برعکس معاملہ کیا جو جو غیاس نے سوچا تھا تو اس عالم سے تو یہ بادشاہ اچھا نکلا کہ اس نے جو ہے وہ احتیاط کی جی و طلب الرزق اور ایک قسم ہے کہ تکسب مال کمانا روزی اور رزق بھی وہی طلب الرزق کباز القصاص بعض قصہ بیان کرنے والے الذین یتکسبون جو کمائی کرتے ہیں تحد سے علمناس لوگوں سے گفتگو کر کر کے گو باتیں زبان کی کمائی ہم جیسے کہتے ہیں خیوری دون بعض القصل مسلیتی چنانچہ خیوری دونا بس وہ وارد کرتے ہیں یعنی پیش کرتے ہیں بعض قصص جو کہ المسلیتی جو کہ بتکلف بنائے گئے ہوتے ہیں والا عجیبتی اور بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں حتیٰ یسمع الہم الناس یہاں تک کہ لوگ ان کی طرف بڑا کان لگا کے سنتے ہیں وَيَعْتُوهُمْ اور یا تو بھی کر دیں اور ان کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں ہدایہ دے دیتے ہیں عطیات دے دیتے ہیں کہ ابھی سعید سعید مدائنی تو یہ تاریخ میں ان کا نام اس حوالے سے معروف ہے اچھا ایک اور قسم کے شہر شہرا یعنی ریا کاری غزالی کا غریب الحدیث کے ایسی احادیث کو وارد کرنے کے ذریعے بیان کرنے کے ساتھ ایسی حادیث جو کہ بالکل غریب ہیں یعنی غریب سے مراد غیر معروف ہیں کسی نے سنی نہیں ہوئی اللہ کی لا جد جو کہ نہیں پائے جاتے ہیں عند احد کسی ایک بھی من شیوخ الحدیث حدیث کے جو امام ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے ایسی حدیث حیق الحدیث اب وہ طریقہ کار کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کو جو ہے وہ قلب کر دیتے ہیں یعنی اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں لیستغربا تاکہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب بن جائے یعنی بالکل انجان ایک نئی حدیث جو صرف ہم سے ہی بیان ہو رہی ہو کیونکہ اگر اسی صنعت کے ساتھ کوئی حدیث بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے راوی تو یہی والے سارے راوی ہیں انہوں نے تو اس طرح کی کوئی حدیث بیان نہیں کی تو صنعت کے اندر کوئی ایسی ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ پھر اگر وہ حدیث بیان کریں گے تو لوگ کو بعض لوگوں کو اعتماد کرنا پڑ جاتا ہے عام لوگوں کو کہ بھئی یہ تو صنعت کوئی مختلف ہے تو یقیناً یہ صنعت انہی کے ساتھ ہی خاص ہے کوئی کسی شیخ سے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یورغب فی سماعی ہی مین ہوں بس لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے اس کے سما کے بارے میں رغبت کرنے لگتے ہیں یہ حدیث تو صرف اسی کے پاس ہے اور تو کسی کے پاس ہے نہیں چلو اس کے پاس جا کے حدیث لے کے جیسے ابن ابی محمد نصیبی نصیبی جی اب اچھا اس میں اب مذاہب فی وضع الحدیث وضع حدیث میں کرامیہ کا مذہب کیا ہے زامت فرقت من المبتدع في سمع جواز بذي الأحاديث في باب الترغيب بالترهيب فقط ایک فرقہ ہے جو کہ اہل بدعت میں سے ہے وہ گمان کرتا ہے جن کا نام کرامیہ ہے وہ کیا رام کرتے ہیں جواز وزیل احادیث احادیث کو بھرنے کا جواز فی باب ترغیبی و ترغیب صرف ترغیب دلانے میں اور ابھارنے میں یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس تدلو اور وہ استدلال کرتے ہیں کا اپنی اس بات کا بیما اس حدیث کے ساتھ روی ہے جس کو روایت کیا گیا کہ بعض کے حدیث ہیں ایک خاص حدیث کے طرق کے ساتھ اور وہ کیا ہے من قذب علیہ الناس وہ جو حدیث ہے من قذب علیہ متعمدن اس میں اس جملے کے اضافے کے ساتھ کون سا جملہ الناس کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ گھڑے جان بوجھ کر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو پھر جو ہے وہ یوں یوں ہوگا اس کے لیے بلاکن حاضر زیادت لیکن یہ جو زیادتی ہے لم تثبت عند حفاظ الحدیث یہ حفاظ حدیث کے نزدیک یہ زیادتی ثابت ہی نہیں ہے وقال بعضهم اور بعض کہتے ہیں کہ چلو اگر ہم اس زیادتی کو نہ بھی مانگے لوزی الناس کا لفظ نہیں ہے لیکن من ذبح علیہ ہے تو نحن نکذب له لا علیہ ہم تکذیب جو کر رہے ہیں یا جو گھڑ رہے ہیں وہ حضور کے لیے کر رہے ہیں حضور کے مخالفت میں نہیں کر رہے نکذب له ہم ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں لا علیہ نہ کہ ان کے خلاف تو ہم تو دین کو بچانے کے لیے یا اس میں کسی چیز کے کسی کو دین پر لانے کے لیے اگر ہم ترغیب کے طور پر کوئی اپنی طرف سے حدیث بیان کر دیتے ہیں تو وہ تو حضور کے فائدے کے لیے ہے گویا کہ آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق لوگ جو ہے وہ دین پر آ جائیں گے تو یہ تو لہو ہے نہ کہ اعلیٰ ہے استدلال کی غائب اور یہ جو استدلال ہے یہ انتہائی بے وقوفی کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابین کیوں کیونکہ آپ علیہ السلام نہیں ہے ان کی شریعت محتاج جھوٹوں کی وجوہ وہ اس شریعت کو یا اس دین متین کو جو ہے وہ ترویج دیں اس جھوٹ کے ذریعے سے اس کی شریعت محتاج نہیں ہے نہ ہی آپ علیہ السلام شہجت ضام و خلاف اجماع المسلمین اور یہ زام جو ہے یہ تو مسلمانوں کے اجماع کے بھی خلاف ہے حتیٰ بالا شیخ ابو محمد یہاں تک کہ امام شیخ شیخ ابو محمد نے تو یہاں تک کہہ دیا یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ جزامند بتکفیر واضح حدیث وہ تو یقین رکھنے لگے واضح حدیث کی کفر کا بھی اتنی بڑی غلطی ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ یقینی طور پر کافر ہو جاتا ہے اچھا جی خط بعض المفسرین فی ذکر بعض احادیث موضوع احادیث کو بیان کرنے میں بعض مفسرین سے بھی فتح ہو گئی ہے یعنی انہوں نے بھی موضوع احادیث کو اپنی تفاصیر میں بیان کر دیا ہے فی لقد بعض المفسرین فی ذکری احادیث فی موضوعات احادیث موضوع فی فی من غیر بیانی بزریا بعض مفسرین نے خطا کی ہے اپنے بیان کرنے میں موضوع احادیث کو ذکر ہم احادیث موضوعات آتن کو اب یوں کر لیجئے ہم کو ہم جو کسی کی وجہ سے اس کو فائل بنا لیں اور ذکر اگر سے وہ ہے مصدر ہے لیکن اس کو فیل کے معنی میں کر کے موضوع موضوعات کو مقبول بنا لیں مثال کے ذریعے سے بھی ترکیب کرنی پڑتی ہے فی تفاصیل من غیر بیانی وضعیہ بغیر اس کے وضع کو بیان کیے کہ یہ حدیث موضوع ہے مفسرین نے موضوع حدیث بھی بیان کر دی ہیں لا سیم الحدیث المروی عن ابی بن کعب فی فضائل القرآن سورتن سورت سورتن عن سورتن ومن هؤلاء المفسرین خاص کر وہ حدیث جو کہ مروی ہے ابئی بن کعب سے قرآن پاک کی صورتوں کے فضائر کے بارے میں ہر ہر صورت کے بارے میں جو الگ الگ ان کی آئی ہوئی ہیں امین ہا وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے چنانچہ ان مفسرین میں کون کون سے ہیں ایک طالبی ہیں ایک واحدی ہیں ایک زمخشری ہیں بے ہیں اور شوقانی ہیں تو ساری نہیں لیکن بعض مقام پر فضائل جو صورت کے بیان کیے ہیں انہوں نے موضوع احادیث کو بھی بیان کر دیا ہے اثر المصنفات کتاب الموضوعات ایک ہو گئی ابن جوزی کی ہے وہ من اقدم ما معصوم فی هذا الفن اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اس فن کے اندر کتاب لکھی لیکن وہ متساہل فی الحکم لیکن انہوں نے حال الحدیث حدیث پر حکم لگانے میں جو ہے وہ تھوڑا سا تساہل بڑھتا ہے بالوضع وضع ہونے کے حدیث موضوع ہے اس میں تھوڑا سا ہونا تساہل بڑھتا ہے لہذا انتقد علماء وتعصبوه چنانچہ علماء نے ان کی ان پر تنقید بھی کی ہے اور ان کا تعاقب کیا ہے تعاقب کیا مطلب یعنی اس پر انہوں نے کچھ کلام کی ہے کچھ گفتگو کی ہے دوسری کتاب العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوع یہ امام سیوتی کی ہے وہو اختصار لکتاب ابن الجوزی یہ جو ابن جوزی کی بھی ہم نے پہلے کتاب بیان کی ہے اس کا اختصار ہی ہے فاقی علیہ اور اس کے بعد آنے والی ایک کتاب ہے لم ابن الجوزی اور کچھ اس میں ایسی زیادات بھی ہیں جو کہ ابن جوزی نے ان, ان اضافوں کو ذکر نہیں کیا تیسری کتاب تنظیح الشریعت المرفوعات عن الاحادیث الشنیعت الموضوع یہ ابن عراقی کی کتاب ہے الکنانی وہو لسابق قیہی سابقہ دونوں کتابوں کی تلخیص ہے اوپر والی اللہ علی المصنوعہ کی بھی اور کتاب الموضوعات کی بھی تلخیص ہے وہ کتاب اور یہ ہے کتاب حافل مہذب مفید جو بڑی ایک جامع ہے اور سب چیزوں کو اس نے ہاتھے میں لیا ہوا ہے اور بڑی مفید کتاب ہے المتروک حدیث متروک کسے کہیں گے اذا سبب الطعن فی الراوی هو التهمه بالكذب بہو سب حدیث المسروق اگر تو تان سے ہم اب تان سے راوی میں آ گئے نا اس سے صنعت سے ہو کر اگر تان سے راوی جو ہے وہ بالکل پہلی تھی بائیں ہی کزب اب ہے تہمت کزب اگر تو وہ کذب تھی پھر تو موضوع ہو گیا اگر کل الکزم ہے تو یہ متروک ہو گیا بہو سب ابو ثانی اور ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث مسروخ تاریخ لغت میں کہتے ہیں کہ اس میں مفعول ہے من و تسم العرب اور نام رکھتے ہیں عرب البیزا انڈے کا کون سے انڈے کا بعد یخرج من منہ فرح جب نکل جاتا ہے اس سے بچہ تو کیا نام رکھتے ہیں اس انڈے کا کری طریقہ نام رکھ دیتے ہیں تو تسمہ کا نائب فائل ہو گیا عرب البیضا ہو گیا مفعول اول الطریقہ ہو گیا مفعول ثانی تو نام رکھ دی تسمہ نہیں ہوگا پھر تسمی ہوگا کیونکہ نائب فائل نہیں بنے گا یہ معروف تصیر ہوگا وَتْسَمِ العرب اور نام رکھتے ہیں عرب البیضا کا وہ بیضا کے جس جس سے بچہ جو ہے جب نکل جاتا ہے الطریقہ اس کو اس کو وہ طریق کہہ دیتے ہیں ای مطلوق کن لافہ عید مینہ یعنی وہ مطلوب ہو چکا ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسباب و راوی بالکذب کذب کے جھوٹ کے جو اسباب ہیں یعنی اس راوی کو جھوٹے ہونے کے ساتھ موسوم کرنا یا متحن بالکذب کرنے کے اسباب کیا ہیں <coughs> تہمت کے اسباب کیا ہیں نمبر ایک احد عمر ہما دو دو میں سے ایک ہو سکتے ہیں اللہ یوروا المعلومہ کہ نہ روایت کیا گیا ہو اس حدیث کو اللہ من جہتی ہی مگر صرف اسی کی ہی دیر سے اور پھر یہ حدیث مخالف بھی ہو للقواعد المعلومہ یعنی شریعت کے جو معلوم قواعد ہیں ان کے مخالف بھی جا رہی ہو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس راوی نے جھوٹ بولا ہے لیکن ہم اتحام لگا سکتے ہیں سہمت لگا سکتے ہیں شک جا سکتا ہے کہ یہ حدیث بھی ایسی ہے کہ جو صرف یہی راوی بیان کر رہا ہے اور کوئی راوی کہیں کسی طریقے سے کوئی حدیث نہیں ہے اس کے علاوہ دنیا میں اس جیسی حدیث اس اس طریقے سے اور پھر یہ حدیث شریعت کے جو بالکل واضح قوانین ہیں معلوم قوانین ہیں ان کے بھی خلاف جا رہی ہے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو اس وقت ہم ایک ایک ہم سبب یہ بھی بنتا ہے اتحام پھر راوی کا اتحام بالکل پھر راوی نمبر دو بالکل بھی فی کلام ہل عادی لیکن لم یظہر لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی کہ وہ آدمی جو ہے وہ راوی جو ہے وہ اپنے عادی کلام کے اندر جھوٹ بولنے میں معروف ہو لیکن لم یظہر لیکن نہ ظاہر ہوتا ہو اس سے جھوٹ پھر نبی حدیث نبوی کے اندر اگر سے نہ ظاہر ہوا ہو لیکن چونکہ اس کی عادت ہے عام باتوں میں وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے جھوٹ اور غلط تو ہم اس کو بھی متحم بل کر دیتے ہیں مثال بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی, جی۔ تو مثال اس کی حدیث بن شمر الجعفی عن عن عن جابر وعمار تو یہ دونوں حضرت علی حضرت عمار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفجر من صلاة صلاة العصر آخر تو تشریف کہ آپ علیہ السلام فجر میں قنوت نازلہ کی تلاوت فرماتے تھے اور یوم عرفہ کے روز یعنی یوم عرفہ میں تکبیرات تشریق صبح کی نماز میں یعنی فجر کی صبح فجر کی نماز سے ہی تکبیرات تشریق بیان فرما دیتے تھے یعنی پڑھنا شروع فرما دیتے تھے بجٹ کا اور اس تکبیرات تشریق کو روکتے تھے سلاطر العصر آخری ایام تشریق تشریق ایام تشریق کی جو آخری دن ہے یعنی تیسرا روز اس کی نماز عصر پر جا کر ان کو روک دیتے ان تقریرات کو اچھا وقت قال نسائی بدار قطنی وغیرہ ان کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں من عمر بن شمر ہیں اس کے علاوہ وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ متروک الحدیث یہ حدیث متروک ہے اچھا نہیں وہ عامر بن شمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے جی جاتی کو پیچھے یہ حدیث جو ہے وہ متروک ہے عامر بن شمر کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی اس کا رتبہ کیا اس کا رتبہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا مرہ بنا ان شر ضعیف ان شر ضعیفی الموضوع یہ بات تو ہم بیان کر چکے ہیں گزر چکی ہے کہ ضعیف میں سے جو سب سے جو غلط ہے یا جو جس کو جس کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ موضوع ہے ویلی ہل متروک اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ متروک اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد یا اس کے قریب پھر متروک ہے سمل منکر پھر اس کے بعد منکر آئے گی سمل معلل اس کے بعد معلل سمل مجرد سمل مخلوق سمل المسترب کذا رت بہ الحاق زبن حجرین یہ ترتیب بیان کی ہے حافظ ابن حجر نے اب ہم ساری ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم پڑھتے جائیں گے تیسری قسم ہوگی منکر من کرنا سبب فضاوی فرابیل غلط ابو کسرت اول فسق اگر تو تان فر راوی کا سبب بہت بڑی بڑی غلطیاں کرنا ہے یا کسرت غفلت ہے کوئی اس حدیث کو سنبھال کر رکھنے کی کوئی بہت زیادہ توجہ دھیان نہیں بس جو یاد رہے گی یاد رہے گی نہ رہی تو, تو بھی ٹھیک ہے ابل فسق یا پھر بالکل ہی سر عام گناہ کا <clears throat> گناہ قبائر کا ارتقاب وہ سبب سالس ورراب اور غلخامس اور یہ تیسرا چوتھا پانچواں سبب ہے حدیث تو ان تین اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے پھر اس کی جو حدیث یہ حدیث ہوگی قسم المنکر ایسی حدیث کو ہم منکر اس حدیث کا نام منکر رکھا جائے گا تاریخ لغت میں اسے اس یہ ہوا اسم مفعول من الانکار انکر ینکر انکارن سے اسم مفعول ہے جو کہ ضد ہے الافرار کا اصطلاحی تعریف عرف علماء الحدیث المنکر تعریف کی علماء حدیث نے منکر کی بھی تعریفات متعددہ اشہرہا مشہور کون سی ہے دو تعریفیں ہمار هو الحديث الذي في إسناده الراو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وہ حدیث کہ جس کی اسناد میں ایسا راوی ہو کہ جو جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرے اس کی غلطیاں جو ہیں وہ بڑی ہوں یا اس کی غفلت بہت کثرت کے ساتھ ہو یا اس کا فسق بہت زیادہ ظاہر ہو لہٰذا تعریف کو ذکر ہو حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر نے اس تعریف کو ذکر کیا ہے وَنَسَبَهُ بہول غیری اور باقیوں کی طرف بھی اسی تعریف کو منسوخ کی ہے کہ باقیوں نے بھی یہ تعریف کی ہے وَمَشَعَ عَلَى حَذَ تعریف اعلیٰ تعریف بَيْقُونِيُّ جی اور اسی تعریف کی طرف امام بیقونی بھی گئے ہیں فی منظومتی ہی اپنی ایک نظم کے اندر فقال تک وہ کہتے ہیں رمن کراون غدا لو لاح میل لایا کہ کسی آدمی کا منکر یعنی منکر احادیث کسی آدمی کی طرف سے وہ کیا ہوتی ہے بہی راون غدا کہ اس حدیث کے ساتھ راوی اکیلا چل پڑے غدا کہتے ہیں ویسے تو صبح کو بھی کہتے ہیں لیکن اکیلا چلنا اس کو بھی کہتے ہیں تو کسی بھی آدمی کی منکر بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسی بات کے ساتھ راوی ہو بھی راون راون ایسی حدیث کے ساتھ ہو غذا جس کو وہ لے کر اکیلا ہی چلنے والا ہو پھر <clears throat> اور اس کے ساتھ کیا ہو لہو لا یحمل الطفر ہوا کہ اس کی جو عدالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے تفرد کا بوجھ اٹھا سکے اس کے اکیلے پن کے باوجود بھی اس کی حدیث کو باقاعدہ لے لیا جائے اور اس میں کوئی اوپرا پن انکار نہ ہو منکر ویسے اصل میں اس کا اردو ترجمہ ہے وہ ہے اوپرا پن نامانوسیت تو اس اس حدیث کی نامانوسیت یا اوپرا پن اگر پھر ختم ہوگا تو اس کی عدالت سے ہوگا کہ وہ اتنا زبردست عدالت والا ہے یا اس کی اتنی اتنا معتبر ہے کہ اگر سے وہ اکیلا ہی اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی حدیث کو لینے کے لیے آئمہ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اس کو تیار ہیں لینے کے لیے لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی عدالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور گفتگو بھی وہ ایسی کر رہا ہے جس کو اور کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس حدیث کو منکر کہیں گے تو منکر الفرد بھی راون غذا فرد کا منکر یعنی ایک اکیلے آدمی کی منکر احادیث کون سی ہوتی ہے جس کو راوی لے کر اکیلا چل پڑے تعدیل ہو لیکن اس کی عدالت لا یحملو نہ اٹھا سکے حد تفردہ اس کے اکیلے پن کو الفرق بینہ و بین الشاز منکر اور شاز میں کیا فرق ہے ان ما رواہ المقبول مخالفا لما رواہ ہوا اولا میں کہتے ہیں کہ شاز وہ ہوتی ہے کہ جس کو مقبول روایت کرے یعنی وہ وہ, وہ شخص جس کی احادیث مقبول ہیں ہیں قبول کی جاتی مخالفت کرتے ہوئے لما ان احادیث کی رواہ جس کو روایت کیا ہے اس شخص نے ہوا اس شخص نے اولا من جو اس سے بھی اولا ہے گویا کہ شاز میں کیا ہوتا ہے کہ مقبول بیان کرتا ہے روایت کرتا ہے لیکن مخالفت کر رہا ہوتا ہے اپنی اس روایت کے اندر لما اس روایت کی جس کو اس سے بھی زیادہ اوسط نے روایت کیا ہوتا ہے دو اوسط میں سے ایک زیادہ اوسط تو پھر دونوں نہیں ہوں گے ایک زیادہ جب ہو جائے گا تو اس کو اوسط اسم تفریح سے اس کو کہہ دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ مقبول ہے کی حدیث بھی قبول کی جاتی ہیں ٹھیک ہیں لیکن وہ اپنی حدیث میں ایک ایسی بات کرتا ہے اور بائیں ہی دوسری احادیث کو بیان کرنے والے اس سے زیادہ اوسط ہیں یا وہ ایک اوسط زیادہ ہے وہ حدیث اس حدیث کے مخالف آتی ہے اب دو حدیثوں میں جب ٹکراؤ آتا ہے اس کے متن کے اندر اور پھر ہم دیکھتے ہیں دونوں احادیث کے راوی کون ہیں تو ایک مقبول ہے اور دوسرا اوسط ہے ایک ہی حدیث لے لی جاتی ہیں ٹھیک ہے مان لی جاتی ہیں لیکن دوسرا تو بہت ہی معتبر ہے تو جب یہ مقبول اپنے سے زیادہ اوسط کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاز ہے لیکن منکر کسے کہیں گے ان المنکر ما رواہ مخالفا لما رواہ کہ وہ روایت جس کے کہ جس کو ضعیف راوی بیان کرے جو ضعیف ہو مخالفت کرتے ہوئے جو اس راوی کی جس کی روایت ضعیف ہوگی بھی ضعیف اور اور ہے بھی اکیلا اس اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد ہے اور بیان اور مخالفت اور وہ روایت مخالف آ رہی ہے سپاہ کے تو پھر اس میں دو کمزوریاں پائے گی منکر کے اندر ایک تو وہ خود راوی اکیلا ہے بیان کرنے میں اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عدالت بھی وہ خود بھی ضعیف ہے اکیلا بھی ہے ضعیف بھی ہے تو یہ دو وجہوں سے وہ حدیث منکر بن جاتی ہے کہ وہ باقی احادیث اس کے مقابلے میں زیادہ عمدہ بھی ہوتی ہیں اور اس کے متن کی مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہیں پس معلوم ہوا اس سے انہما یشتریکان فی اشتراط المخالفہ کہ مخالفت کی شرط میں تو دونوں مشترک ہیں کہ دونوں ہی یعنی شاز بھی اور جو منکر ہے دونوں کے اندر جو ہے وہ مخالفت پائی جا رہی ہوتی ہے اپنے اوسط کی ویس طریقان لیکن دونوں جدا جدا ہیں فی ان راوی ہی مقبول کہ شاز کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا راوی مقبول ہوتا ہے ول اور منکر کے اندر کیا ہوتا ہے راوی ہی ضعیف اس کا راوی جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے قال ابن ابن حجر حجر نے کہا کہ وقت غفل ہوا جس نے ان دونوں کو برابر سمجھا اس نے جو ہے وہ غفلت کی مثال مثال لتعریف الاول پہلی تعریف کے مطابق مثال کیا بنے گی النسائی و ابن ماجہ من روایت ابی زکیر يحيى بن بن بن محمد قيس عن عن عن هشام عروة أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا كل البلح فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کل البلح بالتمر کچی کھجوروں کو پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاؤ حضور نے فرمایا ابن آدم پس ابن آدم ایزا اکلہ جب وہ اس طرح سے کھجور کو کھاتا ہے غضب شیطان تو شیطان کو غضب آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے بلخ کہتے ہیں پکی یعنی آدھی پکی ہوئی کھجور کو میں بھی لغت میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا میں بڑا حیران ہوا اس کے تقریباً کہہ لیں کہ پانچ سے چھ مختلف سٹیجز ہیں جب کھجور بالکل کچی ہوتی ہے پھر تھوڑی سی پکتی ہے پھر اس سے زیادہ پکتی ہے پھر اس سے زیادہ پکتی ہے پھر اس سے زیادہ یہاں تک کہ وہ بالکل پک جاتی ہے اس وقت اس کو تمر کہتے ہیں اور یہ جو بلح ہے یہ کچھ درمیان کی قسم ہے اور اس کے درمیان درمیان میں کوئی پانچ اس سے کوئی چار پانچ قسم کی اس کے درمیان اور ہر اسٹیج کا اپنا نام ہے تو عربی زبان کے اندر جو ہے وہ بہت فصاحت ہے خاص طور پر وہ ان الفاظ میں جو الفاظ ان کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تلوار ہو گئی گھوڑے ہو گئے اونٹ ہو گئے چاند کا لفظ ہو گیا شیر کا لفظ ہو گیا جو ان کی شاعری میں استعمال ہوتے ہیں کھجور ہو گئی تو اس کے لیے بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں فصیح لوگ ہیں تو یہ حدیث قال نسائی امام نسائی فرماتے ہیں کہ حالا حدیث المنکر تفرد بھی ابو زکیر اس حدیث کے اندر ابو زکیر جو ہیں وہ متفرد ہیں اکیلے ہی ہیں وہ تو وہ شیخ صالح اگر سے ہیں تو وہ شیخ صالح اخرج له مسلم فی المتتابعات ان کی حدیث کو کی تخریج کی ہے بیان کیا ہے امام مسلم نے اپنی کتاب متتابعات کے اندر بھی تو ہیں تو شیخ صالح لیکن کیا مطلب ہے کہ مسئلہ کیا ہے غیر انہ لم یبلغ مبلغ من یحتمل تفردہ کہ شیخ صالح ہونا الگ بات ہے لیکن پھر بھی وہ لم یبلغ نہیں پہنچتے مبلغ من ان لوگوں کے درجے کو یا ان لوگوں کی اس حد کو کہ یحتمل تفردہ کہ جن کے تفرد کو کا اعتبار کر لیا جائے صالح ہونا ٹھیک ہے لیکن صالحیت میں اس درجے کا کمال یا وہ ایک سقہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے اکیلے تفرد کو مان لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہے کہ کہ ان ان کا کی عدالت یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معمولی نماز روزہ یا مناسب سی ایک اچھی دینی کیفیت ہے یہ کافی نہیں ہے حدیث کی لینے میں بلکہ بہت زیادہ انتہائی اعلیٰ درجے کا یعنی اس وقت میں اگر کوئی کسی کو شیخ صالح کہے اور امام مسلم اس کی متطابعات اپنی کتاب کے اندر لے لیں تو وہ کتنا نیک ہوگا اور کتنا صالح ہوگا لیکن اس صالحیت سے بھی کہیں بڑھ کر بہت زیادہ ایک وہ چاہیے تقوی چاہیے تب اس احادیث ان احادیث کو لیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ جی اصل تو قرآن ہے حدیث کے اندر تو غلطی کا شبہ امکان ہے تو ان کو اس کا علم نہیں کہ حدیث کو لینے کے لیے کتنا پورا ایک علم جو ہے وہ وجود میں آیا ہوا ہے اور اس کو پورا پڑھ کر اور پھر اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کے کس کیا درجات ہیں اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو نصوص سے اور بالکل اس طرح کی پکی احادیث سے جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں مثال ما رواه ابن ابی حاتم من طریق حبیب بن حبیب حبیب بن زیاتی عن ابی اسحاق عن عیزار بن حریف عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقام الصلاة و آت الزکاة و حج البیت و سام و قرر ضیف دخل الجنہ اچھا جی ابو حاتم کہتے ہیں قال ابو حاتم ہوا منکر یہ منکر ہے لئن غیره من الثقاتی رواه عن أبي اسحاق موقوفا وهو المعروف ابو حاتم یہ کہتے ہیں یہ اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو حاتم کا ذکر آیا کہ ما رواہ ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم نے اس روایت کو بیان کیا تھا اور کس طریق سے بیان کیا تھا وہ حبیب بن حبیب بن زیاد اور پھر ساری آگے انہوں نے سند بیان کی تو ابو حاتم خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ لئن غیرہ من الثقاتی کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو ثقات میں سے لوگ ہیں راوی ہیں انہوں نے روز امیر کا مرجع جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوں گے بن کیونکہ ان کے علاوہ جو سفات ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو ابو اسحاق سے موقوف جی جی بالکل ٹھیک ہے دیکھیے موقوف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں میں آخر جا جا کر صحابی پر وہ رک جائے اور صحابی آگے حضور سے نہ بیان کریں لیکن جب وہ خود بیان کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو یعنی یوں نہیں کہتے کہ میں نے پھر حضور سے سنا اور حضور نے فرمایا وہ خود کہتے ہیں کہ عباس کے یہ یوں ہے حضور نے یوں فرمایا تو وہ حدیث بن جاتی ہے موقوف تو کہتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ جو اور یعنی حبیب بن حبیب کے علاوہ جو اور دیگر راوی ہیں جنہوں نے اسی صنعت کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے ابو اسحاق کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو عن ابی اسحاق سے موقوف بیان کیا ہے یعنی اسی ابو اسحاق والی روایت چل رہی ہے یعنی طریقہ چل رہا ہے سند وہی چل رہی ہے لیکن آگے جا کر وہ موقوف ہو جاتی ہے یا تو یا تو یہ موقوف ابھی اس ہاتھ سے ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ موقوف ہو جاتی ہے یا پھر وہ جا کر کم از کم ابن عباس پر جا کر رک جاتی ہے حضور سے اس کو براہ راست نقل نہیں کیا گیا تو اس لیے یہ حدیث ہے وہ معروف اور وہ معروف وہ حدیث بھی معروف ہوتی ہے وہ اس کو قبول کیا جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث میں بھی تو اس لیے یہ اکیلے بھی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد بھی ہیں اور پھر ان کی اپنی اتنی وہ بھی نہیں ہے عدالت بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم اعتبار کر لیں اور اس حدیث کو ان سے ہم یوں بیان کر لیں اس لیے دوسری حدیث کو ہم ٹھیک مان لیں گے اس حدیث کو ہم صحیح نہیں مان اچھا رتبہ اس, اس کا حدیث کا رتبہ کیا ہے رتبہ تو یہ تبین من تعریف ہے المنکر المذکورین ان فنل من انواع الضعیف جدا کہ منکر کی اگر ان دونوں تعریفوں کو سے واضح ہو گیا جو ہم نے بیان کی ہیں کہ منکر ضعیف میں سے ہے بہت زیادہ ضعیف حدیث میں سے ہے لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو الكسرة الغفلتی أو الفسق کیونکہ یہ جو ضعیف روایت ہوگی یا تو یہ موصوف ہوگی فحش غلط کے ساتھ یا کثرت غفلت کے ساتھ یا فسق کے ساتھ و اما اور یا پھر روایت ضعیف یا یہ روایت ہوگی کسی ضعیف کی مخالف کی روایت ہی تل کا جو اپنی اس روایت کو بیان کرنے میں مخالفت کر رہا ہوگا کس کی روایت استفا رابیوں کی روایت کی وکل قسم شدید اور ان دونوں کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے لذالک مرنا بنا فی بحث المسرو کی اور اسی وجہ سے گزر چکا ہے مصروف کی بحث میں ان المنکر یاتی کہ جو منکر ہے وہ آتی ہے فی شدت الضعف ذوق کی شدت میں منکر کا مرتبہ یاتی وہ آتی منکر جو ہے وہ شدت ذوق میں کب آتی ہے بعد مرتبہ المتروک متروک کے مرتبے کے بعد تو گویا کہ منکر جو ہے وہ اب مسروق کے بعد پھر منکر کا بھی رتبہ ہے ذوق میں رتبے سے مراد مقام جو ہے وہ اس کا ذوق میں تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی آگے چلیں سبق ہے یا بند کر لیں یہاں پر اچھا سبق ہے ٹھیک ہے کل سے اس سے جہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں تو سمجھ تو آ رہی ہے نا عبارت عبادت بھی ٹھیک ہے میں عبادت جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ویسے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا چلیں اچھی بات ہے جی پھر السلام علیکم